ابو حریرا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجم کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے ان پر یا ان کے بعض لوگوں پر تم سے یا تمہارے بعض لوگوں سے زیادہ اعتماد ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو بتیس یہ حدیث ضعیف ہے